بڑی لکیر کلاس روم میں سناٹا تاری تھا طلباء کی نظریں کبھی استاد کی طرف اٹھتیں اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف استاد کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا سوال تھا ہی ایسا استاد نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی پھر اپنا رخ طلباء کی طرف کرتے ہوئے پوچھا تم میں سے کون ہیں جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے یہ ناممکن ہے کلاس کے سب سے ذہین طالب علم نے آخرکار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں باقی طلباء نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی استاد نے گہری نظروں سے طلباء کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر پچھلی لکیر کے متوازی مگر اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ استاد نے پچھلی لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا طلباء نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنام کیے بغیر ان سے حسد کیے بغیر ان سے الجھے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر چند منٹوں میں انہوں نے سیکھ لیا تھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں اپنا موازنہ دوسروں سے کر کے ان سے آگے بڑھنا انسان کی طبیعت میں شامل ہے اس کام کو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجھے بغیر خود کو مضبوط طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے دوسرے شکل میں بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ اس عمل میں انسان خود بڑا ہو جاتا ہے دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا خدا کی دنیا میں ترقی کا اصل طریقہ ہے فرد اور قوم دونوں کے لیے دیر پا اور مستقل ترقی کا یہی واحد راستہ ہے باپ خدا اور انسان سرد ہوا کا ایک جھونکا میرے وجود سے ٹکرایا ستائی زمین پر سورج ڈوبنے میں گرجے ابھی کچھ وقت تھا مگر آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر یہ دہتا ہوا چراغ شام کے ملگجے سائیوں سے قبل از وقت ہی شکست کھا چکا تھا پہاڑوں کی بلندیاں جو دن بھر سر اٹھائے اس چراغ کی عظمت کو سلام کرتی رہیں شام ہوتے ہی کسی جفاکار ملازم کی طرح اسے اس کی روشنی سمیت قبل از وقت ہی نگل چکی تھیں شام کے ان گہرے سائیوں نے سردی کے احساس کو اور بڑھا دیا تھا اس پر یہ سرد ہوا کا جھونکا بے اختیار میں نے اپنی گرم جیکٹ کو ہاتھوں کے حلقے سے اپنے گرد اور کس لیا اگلے لمحے مجھے اپنے بیٹے کا خیال آیا جو گرچہ اپنی بچہ گاڑی پر اچھی طرح ڈھکا ہوا لیٹا تھا مگر اس جھونکے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی گرم جیکٹ اتار کر اس کی گاڑی کو پوری طرح ڈھانپ دوں اب میں سرد ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا رہ گیا ٹھنڈ میرے وجود میں سرایت کرنے لگی مگر اسی لمحے ایک دوسرے احساس تپش نے مجھے آن لیا میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا جس کی عظمت کو کوئی بلندی اور جس کے نور کو کوئی اندھیرا نہیں نکل سکتا میری زبان سے بے اختیار نکلا باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے تو خدا کی محبت کیسی ہوگی مسیح کے پیروکاروں کو بہت بڑی غلطی لگی جب انہوں نے خدا کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اسے باپ کہا ماں باپ کی حیثیت ہی کیا ہے اس محبت اس کرم اور اس مہربانی کے سامنے جو خدا اپنے بندوں پر کرتا ہے مگر یہ بندے ان کے پاس خدا کو دینے کے لیے کچھ نہیں اور جو ہے وہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں محبت کا بدلہ محبت ہے مہربانی کا بدلہ شکر گزاری ہے اور خدا کے کرم کا بدلہ خدا کی یاد ہے آہ مگر کتنے لوگ ہیں جو محبت شکر اور یاد الہی کی کیفیات میں جیتے ہیں آج کا انسان ہمیشہ سے بڑھ کر خدا کی نعمت میں جی رہا ہے مگر آج کا انسان ہمیشہ سے بڑھ کر خدا کو بھولا ہوا ہے کتنا بلند ہے وہ خدا اور کتنا پست ہے یہ انسان انسان اور بدبو خدا کی اس دنیا میں بدبو بھی ہے اور خوشبو بھی مگر انسانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو خوشبو کو چھوڑ کر بدبو کو اپنے لیے پسند کرے تاہم اس کے باوجود زندگی کے سفر میں بدبو کا جھونکا گٹر کی نالی کچرے کا ڈھیر اور دیگر ناپسندیدہ چیزیں راہ میں آ ہی جاتی ہیں یہ نہ ہو تب بھی جسم سے نکلنے والی میل پسینہ بدبو اور بولو براز وغیرہ سے بچنا ممکن نہیں مگر ہم ان چیزوں کی شکایت نہیں کرتے بلکہ فوراً ہر گندگی کو دھوتے اور ناپسندیدہ چیزوں سے کنارہ کر لیتے ہیں کامیاب شخصیت کا راز بھی اسی رویے میں پوشیدہ ہے دوسروں کی طرف سے پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کو بدبو کے گندے جھونکے کی طرح نظر انداز کر دینا چاہیے دوسروں کی جانب سے اچھالے گئے بد مزاجی اور بد اخلاقی کے گند کو صبر کے پانی سے دھو لینا اور تحمل کے پرفیوم سے جھیل لینا چاہیے بہت سے لوگ جواب تو نہیں دیتے مگر شکایت سے بھی خود کو روک نہیں پاتے مگر یہ شکایت کرنا بھی انسان کو ایک منفی نفسیات میں مبتلا کر دیتا ہے یعنی موقع ملنے پر بدلہ لینے کی خواہش یہ اپنے دل میں ایک گندہ اور بدبودار تالاب بنانے کے مترادف ہے اور اسی لیے یہ رویہ اعلیٰ شخصیت کی تعمیر میں ایک رکاوٹ ہے شکایت کرنا اور جواب دینا بظاہر ایک فطری رد عمل ہے مگر در حقیقت یہ جسم کی بدبو کو پرفیوم کے بجائے گندے پسینے سے ختم کرنے کی کوشش ہے اس کے نتیجے میں ہم اس ذہنی سکون سے محروم ہو جاتے ہیں جو صبر و تحمل کے حامل ایک خوشبودار شخص کو ہمیشہ حاصل ہوتا ہے ایک صابر شخص خدا کی رحمت فرشتوں کی معیت اور جنت کی امید میں جیتا ہے ایسے شخص کی خوشی اور سرشاری کے کیا کہنے مگر ہم اس مستقل ذہنی سکون کے بجائے شکایت اور جوابی اقدام کی سوچ میں جیتے ہیں اور اپنے لیے مستقل ذہنی اذیت اور اخلاقی بدبو کا انتظام کر لیتے ہیں موت کی دستک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جانداروں کی نسل کو برقرار رکھنے کا ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے جاندار کسی فیکٹری میں بننے والی پروڈکٹ نہیں ہوتے جو مشینوں سے وجود میں آئیں بلکہ ہر جاندار اگلی نسل کو اپنے وجود سے جنم دیتا ہے مثلا درخت اپنے بیج سے ایک نئے درخت کو جنم دیتا ہے گھوڑا ایک اور گھوڑے کو کتا ایک اور کتے کو اور انسان ایک نئے انسان کو جنم دیتا ہے دوسرے جانداروں کے لیے اس عجیب و غریب طریقے میں کوئی پیغام ہو یا نہ ہو اعلیٰ ترین درجے کا شعور رکھنے والے انسانوں کے لیے اس میں ایک غیر معمولی پیغام ہے وہ یہ کہ دنیا میں ان کی جگہ لینے ان کے اپنے وجود سے ایک دوسرا شخص آ چکا ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے ان کا نیم البدل سامنے آ گیا ہے بظاہر یہ زندگی کی آمد ہے لیکن در حقیقت یہ خوشی کے لفافے میں رکھا ہوا موت کا المناک پیغام ہے یہ زندگی کے دروازے پر موت کی خاموش دستک ہے یہ دستک انسان کے دروازے پر دوبارہ اس وقت سنائی دیتی ہے جب اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جو نادان پہلی دستک پر نہیں چونکے انہیں اس دوسری اور زیادہ واضح دستک پر ہڑبڑا کر اٹھ جانا چاہیے انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی پیدائش کے بعد ان کے ماں باپ کا جانا اگر مقدر ہے تو ان کی اولاد کے آنے کے بعد ان کا جانا بھی طے ہو چکا ہے جوانی اور ادھیر عمر مالی اور جسمانی ہر دو اعتبار سے زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے انسان چاہے تو اس بہترین وقت کو استعمال کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے مگر اکثر لوگ اس دور کو دنیا کی عارضی زندگی کی ترقی کے لیے وقف کر دیتے ہیں ایسے میں موت دو دفعہ ہوشیار کرنے کے لیے زندگی کے دروازے پر دستک دیتی ہے تاکہ لوگ غفلت کی نیند سے جاگیں اور ہمیشہ رہنے والی جنت کے حصول کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں لگا دیں کیونکہ بہت جلد موت ایک زلزلے کی صورت نمودار ہو کر ان کی ہر ترقی اور ہر تعمیر کو ڈھا دے گی اور ان کے پاس پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں بچے گا موت کی دستک سن لیجئے قبل اس کے کہ یہ دستک موت کا زلزلہ بن کر نمودار ہو جائے دوسروں کو دیکھنے کا غلط طریقہ مستشرقین ان مغربی اہل علم کو کہا جاتا ہے جو مشرقی معاشروں تہذیب اور زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں مغربی استعماریت کے عروج کے زمانے میں یہ علم بہت ترقی حاصل کر گیا تھا ان مستشرقین کی ایک بڑی تعداد کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام میں خامیاں تلاش کی جائیں اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی سیرت تو پہلے ہی خامیوں سے پاک ہیں اس لیے مستشرقین کی ان متعصبانہ تحقیقات کا جب کبھی علمی جائزہ لیا جاتا ہے تو ان کی غلطیاں بآسانی واضح ہو جاتی ہیں ایسے مستشرقین کی اصل غلطی ان کا یہ انداز فکر ہے کہ خامیوں کی تلاش کے لیے تحقیق کا آغاز کیا جائے تاہم یہ انداز فکر صرف ان مستشرقین تک ہی محدود نہیں بلکہ ہم میں سے بیشتر لوگ اسی طرح سوچتے اور ہمیشہ دوسروں کے متعلق غلط رائے قائم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس اصول پر زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی کے ہر تعلق میں انسانوں کی خامیاں ہی دیکھتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں نفرتیں اور عداوتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں ایک عام انسان خوبی و خامی دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے ہم اگر انسان کی خوبیوں کو چھوڑ کر اس کی خامیوں کے لحاظ سے رائے قائم کریں گے تو وہ ہمارے نزدیک برا ہو جائے گا اور ہم فطری طور پر اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے جواب میں وہ بھی ہم سے اچھا معاملہ نہیں کرے گا اور معاشرے میں شر بڑھے گا اس کے برعکس اگر ہم کسی کے حوالے سے اس کی خوبیوں کی بنیاد پر تصور قائم کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہوگا اور جواب میں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا اور یوں معاشرے میں محبت خیر اور سکون عام ہو جائے گا لوگوں کی جان مال اور آبرو کو تحفظ ملے گا یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں انسانیت کو سب سے زیادہ مطلوب ہے قیادت کا مسئلہ ہمارے ہاں اکثر اس بات کا شکوہ کیا جاتا ہے کہ مخلص اور باشعور قیادت کا فقدان ہو چکا ہے اب نہ اقبال جیسے فکری رہنما پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ شاہ ولی اللہ جیسے مذہبی عالم نہ قائد اعظم جیسے سیاسی لیڈر کی اب کوئی جگہ ہے اور نہ سر سید جیسے مسلح کے اٹھنے کا کوئی امکان لیکن یہ نقطہ نظر اللہ تعالیٰ کے قانون کے قطن خلاف ہے خدا نے جب سے انسان کو اس دنیا میں بسایا ہے تب سے اس کی انفرادی اور اجتماعی ضرورت کی ہر چیز کی فراہمی کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے انسانی ضروریات ہوا پانی اور خوراک ہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ لوگ مختلف صلاحیتیں لے کر پیدا ہوں تاکہ اجتماعی زندگی وجود میں آ سکے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ محنت سرمایہ عقل اور علم کا بہترین استعمال کرنے والے لوگ پیدا کرتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو قوم کی قیادت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں ہماری قوم میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت اعلیٰ ترین درجے کے لیڈر پیدا ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں لیڈر نہیں پیدا ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر تو موجود ہیں ہم ان کی بات سننے ان کی رہنمائی قبول کرنے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں خاص کر ہمارا مڈل کلاس طبقہ جس نے مادی آسائشوں کو زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا ہم اپنے بچوں میں اجتماعی خیر و شر کا شعور پیدا کرنے کے بجائے فلموں اور میوزک کا ذوق پیدا کرتے ہیں ہم انہیں اپنے مذہب اور تہذیب کا شعور دینے کے بجائے منہ بگاڑ کے انگریزی بولنا سکھانا پسند کرتے ہیں ہم کتاب خریدنے کے بجائے برگر خریدنا اور مطالعے کے بجائے ٹی وی پر تفریحی پروگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں ہم مخلص اور باکردار لوگوں کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے گھر اور کریئر کو مقصود زندگی بنانا پسند کرتے ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں شکوہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے نہ کہ ملک کے بد سے بدتر ہوتے ہوئے حالات سے اعلیٰ شخصیت اس دنیا میں لوگ جب گھر بناتے ہیں تو اس کی ہر اینٹ پتھر اور ہر کمرہ و دیوار اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کراتے ہیں ان کی خوشی آسانی اور راحت سب کا انحصار اسی بات پر ہوتا ہے کہ ان کا گھر ان کی مرضی کے مطابق بن جائے مگر یہی لوگ اپنی شخصیت جیسی قیمتی چیز کی تعمیر دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں یہ دوسرے لوگ ان کی شخصیت کو سکون و اطمینان سے محروم کر کے ان میں مقروف صفات شامل کر دیتے ہیں اور اس طرح انہیں ایک بدصورت انسان بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر لوگوں کو دیگر انسانوں سے ناخوشگوار تجربات ہر صبح و شام پیش آتے ہیں اس کے جواب میں لوگ ویسے ہی رویے کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں غصے کے جواب میں غصہ گالی کے جواب میں گالی بہتان کے جواب میں بہتان سازش کے جواب میں سازش اور نفرت کے جواب میں نفرت ایک عام رویہ بن جاتا ہے یہ عمل اپنی شخصیت دوسروں کے حوالے کرنے کا عمل ہے جو دھیرے دھیرے تلخی بد زبانی اور بد اخلاقی کو ہماری شخصیت کا حصہ بنا دیتا ہے ہماری اعلیٰ فطری اور اخلاقی شخصیت منفی باتوں کے رد عمل میں خود منفی شخصیت بن جاتی ہے اس کے بعد ہم ہر شخص کی شکایت شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں ہم سے بھی لوگوں کو وہی تجربات ہو رہے ہیں جو ابتدا میں ہمیں دوسروں سے ہوئے تھے مگر شکایت کی سوچ کبھی ہمیں اپنا تجزیہ نہیں کرنے دیتی ہم اپنی نظر میں اچھے ہوتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں برے ہو جاتے ہیں اپنی شخصیت کی تعمیر دوسروں کے ہاتھ میں دینا ایک بہت بڑی کمزوری ہے اس کمزوری کے ساتھ کوئی اعلیٰ شخصیت جنم نہیں لے سکتی اعلیٰ شخصیت صرف اس وقت جنم لیتی ہے جب انسان اپنے اصولوں کے مطابق جی رہا ہو نہ کہ دوسروں کے طرز عمل کی بنیاد پر علم اور شخصیت مجھے اپنی مختصر تحریروں کے بارے میں ہر طرح کے رد عمل ملتے ہیں ان میں سے ایک رد عمل وہ ہے جس کے مطابق ان تحریروں میں کوئی خاص اور نئی بات نہیں ہوتی یہ معمولی سطح کے تذکیری اور بیانیہ مضامین ہیں جن سے معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا میرے مختصر مضامین کا مقصد لوگوں کے علم کو نہیں ان کی شخصیت کو پروان چڑھانا ہوتا ہے مثبت سوچ پر مبنی ایک ربانی شخصیت ایک ایسی شخصیت جو زندگی کے سرد و گرم میں کبھی منفی سوچ کو خود پر غالب نہ آنے دے ایک ایسی شخصیت جو زندگی انسانوں میں گزارے مگر اس کا وجود ہر لمحہ اس کے پروردگار کے ساتھ متعلق رہے ایک ایسی شخصیت جو زندگی کے بارے میں تعمیری اور مخلوق کے بارے میں خیر خواہی کا ذہن رکھتی ہو ایسی شخصیت کی تعمیر بظاہر سادہ لگتی ہے مگر یہ اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے اس کام کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت سا علم حاصل کرے اس کے لیے اپنے علم کو مسلسل یاد دہانی کے ذریعے سے اپنی شخصیت میں انڈیلتے رہنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے اپنے علم کو دماغ کے بلند مقام سے قلب کے متوازے مقام تک لانا ہوتا ہے جو لوگ کسی علمی نقطے کی تلاش میں تیز رفتاری کے ساتھ الفاظ پر نظر دوڑاتے چلے جائیں ان کی نگاہوں سے تعمیر شخصیت کی یہ حقیقت اکثر پوشیدہ رہ جاتی ہے جس کے بعد بہت سے صاحبان علم زندگی کے سرد اور گرم میں بالکل وہی ثابت ہوتے ہیں جس کی توقع ایک جاہل سے کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے علم میں ارتقا ہوتا ہے ان کی شخصیت میں کوئی ارتقا نہیں ہوتا ان کا علم بڑھتا ہے ان کی شخصیت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے علم بلا شبہ ایک اہم چیز ہے مگر اہم تر بات یہ ہے کہ زندگی کے حقائق کا سامنا علم نہیں شخصیت کرتی ہے گناہ اور علم گناہوں میں مبتلا ہونے کا ایک بہت اہم سبب علم کی کمی ہے علم کی اس کمی میں ایمان و اخلاق اور شریعت کے مطالبات سے ناواقفیت بھی شامل ہے اور احکام دینی کی باہمی ترجیحات اور اہمیت کا علم نہ ہونا بھی شامل ہے دین پر عمل کرنے میں انسان کی نجات موقوف ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ دین کا علم ایک بنیادی ضرورت سمجھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ حاصل کریں کیونکہ صحیح علم ہی صحیح عمل کی اساس ہوتا ہے عام طور پر لوگ دین کے علم کو احکام شریعت ہی کے ساتھ متعلق کرتے ہیں مثلا طہارت اور غسل کے مسائل نماز روزہ اور حج و زکاة کے مسائل وغیرہ مگر علم کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے خاص کر اخلاقی مطالبات کے حوالے سے دیے گئے احکام کی اہمیت ہی سے لوگ صرف ناواقف نہیں ہوتے بلکہ اکثر ان کے حدود و قیود سے بھی ناواقف ہوتے ہیں مثال کے طور پر غیبت ایک حرام فعل ہے مگر غیبت کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی کب کی جا سکتی ہے اور کن حالات میں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے اس لیے یہ بات لازمی ہے کہ ہر بندہ مومن ضروری دینی علم حاصل کرے یہ لازمی دینی علم فرد سے متعلق شریعت جیسے عبادات اور معاشرت وغیرہ کے احکام پر مشتمل ہے نیز ایمانیات اور اخلاقیات کی تعلیم اور دینی مطالبات میں ترجیحات کا سمجھنا بھی اس لازمی دینی علم کا حصہ ہے اس کے بغیر انسان اکثر گناہ کرتا رہتا ہے اور اسے یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس پر توبہ کا کیا سوال مگر ظاہر ہے کہ یہ لا علمی گناہ کا جواز نہیں بن سکتی بلکہ اپنی ذات میں ایک گناہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ لازمی علم حاصل کیا جائے تاکہ علم کی اصلاح کے ساتھ عمل کی اصلاح کا پروسیس بھی زندگی میں مستقل جاری رہے آج کے مسلمان کی خوش نصیبی اسلامی تعلیمات میں اہل جنت کے دو درجات بیان ہوئے ہیں ایک عام جنتی اور دوسرے مقربین جن کو ملنے والا مقام اور نعمتیں غیر معمولی ہیں سورہ واقعہ آیت آٹھ تا چالیس اس دوسرے مقام کے حصول کے لیے نزول قرآن کے وقت اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی شرط لگی ہوئی تھی سورہ نسا آیت پچانوے چنانچہ جنت میں پروردگار عالم کا یہ قرب اور اس کی حضور بلند مقام کا حصول کوئی آسان کام نہیں کسی عام آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ معمول کی زندگی گزارتے ہوئے اس کا تصور بھی کر سکے تاہم ختم نبوت اور مسلمانوں کے سیاسی زوال کے بعد انسانی تاریخ میں غالباً دور جدید کا زمانہ وہ واحد استثنا ہے جب خدا کے قرب اور جنت کے اعلیٰ ترین درجات کے حصول کے لیے سخت ترین قربانیوں کی شرط اٹھ گئی ہے دار جدید میں اسلام کی اصل دعوت اسی طرح اجنبی ہو چکی ہے جس طرح زمان نبوت کے آغاز پر تھی اس دور میں اسلام قبول کر کے دین کی دعوت کا ایک حصہ بننے کا مطلب بدترین ظلم و ستم کو دعوت دینا اور جان و مال کی قربانی کے ساتھ میدان میں اترنا تھا مگر آج کے دور میں جو شخص خدا کو اپنی اصل ترجیح اور دین کی اصل دعوت عام کرنے کو اپنا مشن بنا لے تو وہ بلا شبہ مقربین کے مقام کا حقدار ہو جائے گا مگر بدلے میں اسے اس طرح کی قربانیاں نہیں پیش کرنی ہوں گی جیسی کہ اگلوں کو دینی پڑی تھیں آج مذہبی آزادی کا دور ہے جس میں ہم اپنے دین کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مکمل آزاد ہیں چنانچہ آج کے مسلمان کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑنے کے بجائے صرف اپنے تعصبات اور خواہشات سے لڑنا ہوگا اسے ہر مسئلے کی تعصب سے بلند ہو کر قرآن کی دعوت کو قبول کرنا اور خواہشات کو محدود کر کے اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا جس شخص نے اسے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا اور ضروریات پوری کرنے کے بعد اپنے اضافی مال اور پیسے کو اس کام میں لگا دیا کل روز جزا اس کا بدلہ جنت کے بلند ترین درجات ہوں گے کتنا آسان ہے آج کے مسلمان کا راستہ اور کتنے کم ہیں اس راستے پر چلنے والے شخصیت اور ارتقاء اس دنیا میں زندگی اور ارتقاء ہم معنی الفاظ ہیں یہاں صرف بے جان پتھروں میں ارتقا نہیں ہوتا وگرنہ نباتات اور حیوانات کی اس دنیا میں بڑھنا اور نشو نما پانا ہی زندگی کا دوسرا نام ہے ارتقا کے اصول سے انسان کو بھی کوئی استثنا حاصل نہیں ہے انسان کا جسم سوچ معاشرہ سب ارتقا کے مستقل اور مسلسل عمل سے گزرتے ہیں افراد اسی بنیاد پر یتیمی سے بادشاہت تک پہنچتے ہیں اور اجتماعیت پتھر کے دور سے اپنا سفر شروع کر کے انفارمیشن ایج میں داخل ہو جاتی ہے تاہم ارتقا کا ایک اور میدان ہے جسے ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے یہ ارتقاء شخصیت کا ارتقا ہے انسانی شخصیت شعور کی عمر کو پہنچتے پہنچتے اپنی وراثت ماحول اور تعلیم و تربیت کی بنا پر تشکیل پا چکی ہوتی ہے مزاج عادات سوچ اور اقدار کا ڈھانچہ تشکیل پا چکا ہوتا ہے بیشتر انسان اپنی پوری زندگی اسی ڈھانچے کے تحت گزار دیتے ہیں ان کی ارتقائی سوچ کا محور اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ مادی ترقی ہوتی ہے لیکن جو آزمائش خدا نے یہاں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے اس ڈھانچے کو خدائی فطری اخلاقیات اور الہامی رہنمائی کی روشنی میں تبدیل کرے یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مزاج عادات معمولات رویوں سوچ اور عمل کا محاسبہ کرے وہ ہر منفی سوچ اور نظریے سے نجات حاصل کرے اور مثبت فکر کو اختیار کرے وہ اخلاق کریمانہ کے حصول اور رضائل اخلاق سے چھٹکارا پانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے وہ اچھی عادات اور رویوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائے اور برائیوں کو کھرچ کر نکال پھینکے جو شخص اس ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے اس کی شخصیت پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے یہی وہ پاکیزگی ہے جس کا بدلہ جنت کی ابدی بادشاہی ہے اس بادشاہی میں انسان کے ارتقاء کا نیا دور شروع ہوگا لیکن یہ ارتقاء امتحان کا نہیں انعام کا ہوگا جہاں ہر روز انسانی وجود احساسات اور جذبات کی نئی خوشیوں سے ہمکنار ہوگا شخصیت کا ارتقاء اور عزم پندرہ برس کے کسی نوجوان سے آج سوال کیجئے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو جواب ملے گا کہ وہ شاندار کریئر کی تعمیر چاہتا ہے یہ کریئر بدقسمتی سے اگلے تیس چالیس برسوں میں موت کے بے رحم پنجوں میں آ کر برباد ہو جائے گا لیکن ایک کریئر وہ بھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ کریئر شخصیت کی تعمیر کا کریئر ہے جس کا بدلہ ختم نہ ہونے والی فردوس کی ابدی بستی ہے اپنی شخصیت کی تعمیر کا شعور جتنا کم ہے اس کا عملی طریقہ اتنا ہی آسان ہے انسان قرآن کریم کے اخلاقی ماڈل کو سامنے رکھے اور پھر اس کی روشنی میں ہر صبح اور ہر شام اپنا جائزہ لے مثلا انسان اپنے ماحول کے زیر اثر اگر کوئی ایسی عادت اختیار کر چکا ہے جو اللہ کے نزدیک غیر مطلوب ہے تو اس کی نشاندہی کر لے اور پھر اسے اپنی شخصیت سے نکالنے کی مہم شروع کر دے یہ مہم اس لیے ہے کہ کسی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے بڑی استقامت درکار ہوتی ہے مثلا دھیمے مزاج کے لوگوں کے لیے غصہ نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں مگر تیز مزاج شخص کے لیے یہ ایک پوری مہم ہے کہ وہ اپنی زبان اور رویے کو قابو میں رکھے ایک آہستہ رو شخص یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ ایک جلد باز آدمی درجنوں دفعہ نقصان اٹھا کر بھی اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا شخصیت کا ارتقاء اور تعمیر ایک مضبوط آغاز چاہتا ہے بھرپور ارادے کے ساتھ ایک غلطی کو سدھارنے کا عزم گو پرانی عادت اس عزم کو بار بار ڈھاتی ہے مگر عزم مسلسل کی کشتی پر سوار ہو کر انسان عادت کے اس سمندر کو عبور کر ہی لیتا ہے پھر یہ منفی عادت ایک نئی اور اچھی عادت سے بدل جاتی ہے یہ فتح نئی فتوحات نئی عادات اور نئی شخصیت کی نوید ہوتی ہے اس دنیا میں انسان کا اصل امتیاز یہ نہیں کہ اس کا جسم ارتقا پاتا ہے یہ چیز تو جانوروں کو بھی حاصل ہے انسان کا اصل شرف یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت میں ارتقا کر سکتا ہے شرف انسانیت کے حامل یہی لوگ جنت کے ختم نہ ہونے والے اجر کے حقدار ہیں کچھوا خرگوش کہانی کچھ نئے پہلو سب لوگوں کو بچپن میں سنی ہوئی کچھوے اور خرگوش کی کہانی ضرور یاد ہوتی ہے اس کہانی کے مطابق کچھوے اور خرگوش میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کے آغاز میں جب کہ کچھوا بالکل ابتدا ہی میں ہوتا ہے خرگوش اپنی تیز رفتاری کی بنا پر بہت آگے نکل جاتا ہے مگر ہدف پر پہنچنے سے قبل خرگوش کو خیال آتا ہے کہ کچھوا تو ابھی بہت پیچھے ہے اس لیے اسے کچھ دیر درخت کے سائے میں لیٹ کر سستا لینا چاہیے لہٰذا وہ آرام کرنے لیٹتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے کچھوا بغیر رکے آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سوئے ہوئے خرگوش سے آگے نکل جاتا ہے اور پھر ہدف تک پہنچ جاتا ہے جب خرگوش کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دوڑ کر ہدف تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھوا وہاں پہلے سے موجود ہے اس طرح خرگوش اپنی تیز رفتاری کے باوجود یہ دوڑ ہار جاتا ہے اس کہانی سے بچوں کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ خرگوش کی طرح انسان کو کبھی غیر ضروری طور پر خود اعتمادی کا شکار نہیں ہونا چاہیے نہ کسی کی صلاحیت کو کم تر سمجھ کر عمل سے رکنا چاہیے اسی طرح یہ سبق بھی اسی کہانی میں ہے کہ مستقل مزاجی اور ہمت ایک بہت بڑی صفت ہے جس کا مظاہرہ کچھوے نے کیا اس کہانی کی مزید تفصیلات بھی ہیں جو کم لوگوں کو معلوم ہیں اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ دوڑ ہارنے کے بعد خرگوش دوبارہ مقابلہ رکھتا ہے اور اس دفعہ بغیر رکے دوڑتا چلا جاتا ہے چنانچہ وہ ایک بڑے فرق سے کچھوے کو شکست دے دیتا ہے اس سے یہ سبق ملا کہ اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ مستقل مزاجی جمع ہو جائے تو انسان ہمیشہ دوسروں سے بہت آگے نکل جاتا ہے مگر ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی کچھوا شکست کے بعد بہت افسردہ ہو جاتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دوڑ کے میدان میں وہ کبھی خرگوش سے نہیں جیت سکتا مگر وہ مایوس ہونے کے بجائے غور و فکر کرتا ہے اور ایک ایسا میدان دریافت کرتا ہے جہاں اس کی فتح یقینی ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے ایک دفعہ پھر خرگوش اس عزم کے ساتھ بھاگتا ہے کہ وہ ہدف سے پہلے ہرگز نہیں رکے گا مگر دوڑتے دوڑتے اچانک اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک دریا آ گیا ہے وہ پریشان ہو کر دریا کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دریا کیسے عبور کیا جائے بہت دیر گزر جاتی ہے اور آخرکار کچھوا آہستہ آہستہ وہاں پہنچتا ہے اور اطمینان کے ساتھ تیر کر دریا پار کر لیتا ہے اور پھر ہدف تک پہنچ جاتا ہے یوں خرگوش کو مستقل مزاجی اور اعلیٰ صلاحیت کے باوجود شکست ہو جاتی ہے سبق یہ نکلا کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنی کوئی ایسی خوبی مخالف کی کوئی ایسی خامی اور حالات و ماحول کا کوئی ایسا مددگار عنصر تلاش کرنا چاہیے جو اسے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھا دے اللہ تعالیٰ نے لازمند ایسی کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ انسان اسے تلاش کر لے تاہم یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ایک روز اس علاقے میں کچھ شکاری آ جاتے ہیں کچھوے اور خرگوش دونوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے خرگوش کے پیچھے شکاری اور آگے پانی ہوتا ہے جبکہ کچھوے کے لیے پانی تک پہنچنے کا وقت بھی نہیں ہوتا چنانچہ دونوں اپنے اختلافات ختم کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں خرگوش کچھوے کو اپنے اوپر اٹھا کر دوڑتا ہے یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے جا پہنچتا ہے یہاں سے کچھوا اسے اپنے اوپر بٹھا کر دریا پار کرا دیتا ہے پھر خرگوش کچھوے کو اپنی کمر پر بٹھا لیتا ہے اور دوڑنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ دونوں خطرے کی زد سے نکل جاتے ہیں یہ آخری حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ مل کر کام کرنا سب سے اچھا طریقہ ہے اس میں سب کی جیت ہے مگر اس کے لیے انسان کو اپنی انا اور بڑائی کو قربان کرنا ہوتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو شاید بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے بچہ بن کر کہانی کی شکل میں انہیں سمجھ لینا چاہیے پاکستان کا فیصلہ اکیس اپریل علامہ سر محمد اقبال کا یوم وفات ہے وہ اقبال جنہیں مصور پاکستان اور مفکر پاکستان کہا جاتا ہے جن کے اشعار نے ایک شکست خوردہ قوم کے تن مردہ میں زندگی کی روح پھونک دی جن کے افکار نے ایک عظیم مملکت کی تاسیس کی جن کی کوششوں نے قائد اعظم کو حصول پاکستان کی جد و جہد پر آمادہ کیا پاکستان انہی اقبال کا ورثہ ہے وہ ایک غلام قوم کے ایسے فرزند تھے جو اعلیٰ ترین تعلیم کے حامل تھے جنہیں اپنی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کی بنا پر ملک کے اندر اور باہر ترقی کے تمام مواقع میسر تھے لیکن وہ انیس سو آٹھ میں یورپ سے لوٹ آئے اپنے معاش کے لیے انہوں نے وکالت کا پیشہ ضرورت کی حد تک اختیار کیا اور اپنی اصل توانائی اور صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اس کا نتیجہ چالیس برس بعد دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست کی شکل میں نکل آیا اب ذرا چشم تصور کو وا کیجیے اور سوچیے کہ علامہ اقبال آج کل کے نوجوانوں کی طرح صرف کریئر معاش شادی بنگلے اولاد اور بینک بیلنس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لیتے تو کیا ہوتا صرف یہ ہوتا کہ اکیس اپریل انیس سو اڑتیس ایک وکیل ورثے میں چند لاکھ یا آج کل کے حساب سے چند کروڑ روپے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا کہاں دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست اور کہاں چند کروڑ روپے آج پاکستان کے بہترین نوجوانوں کی منزل دولت اور دنیاوی کامیابی کا حصول ہے اس منزل کا اخروی انجام جو بھی ہو دنیاوی انجام ایک گمنام موت اور ورثے میں چھوڑے ہوئے چند کروڑ روپے ہیں دوسری طرف ایک راستہ وہ ہے جو سر محمد اقبال کا تھا جو قومی خدمت کا ہے جو معاش کو ضروریات کی حد تک رکھنے کا ہے پاکستان کے مستقبل کا انحصار کرپٹ لیڈروں اور سپر پاورز پر نہیں آج یہ نوجوانوں کے اس فیصلے پر ہے جس میں ایک طرف قومی خدمت اور دوسری طرف ایک گمنام موت ہے